تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قامت پر آمان ناؤ رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنی شک میں ڈانواں ڈول ہیں